حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو تین دن تک کچھ نہ کہا پھر ان کے پاس آئے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا پھر فرمایا میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ بس ہمیں لایا گیا گویا ہم چڑیا کے بچے تھے یعنی ہمارے سروں کے بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا میرے پاس حجام کو بلاؤ تو آپ نے اسے کہا اور اس نے ہمارے سر مون ڈالے سننے ابو پود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بانوے